حماد بن سلمہ نے سعید جوریری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے اس کی بس والدہ ہے اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں جب وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6491